حضرت محرش کابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے ایسی رات میں نکلے جو پگلی ہوئی چاندی کی طرح سفید تھی پھر آپ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ فرمایا اور پھر صبح سے پہلے واپس جعرانہ میں لوٹ آئے گویا کے رات یہیں رہے ہوں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سڑسٹھ